اس کا ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور جو کچھ زمے میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے انچی ہے